احادیث سے قربانی کا ثبوت اس کی پہلی شہادت وہ کثیر روایات ہیں جو حدیث کی تمام معتبر کتابوں میں صحیح اور متصل کے ساتھ بہت سے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ بات نقل کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی قربانی کا حکم دیا خود اس پر عمل فرمایا اور مسلمانوں نے اس سے سنت الاسلام کی حیثیت سے رواج دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دس سال مقیم رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے ترمیزی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا رہوں چنانچہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کرتا ہوں حضرت برہ بن عاظف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطب ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا کہ اول ما به ان ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا آج کے دن ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر پلٹ کر قربانی کرتے ہیں بس جس نے اس طریقے کے مطابق عمل کیا اس نے ہماری سنت پالی بخاری و مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاضحا یوم الاضحیٰ وہ دن ہے جس میں لوگ قربانی کرتے ہیں ترمیزی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعتا فلم یزح فلا یقربن مسلانا جو شخص طاقت رکھتا ہو اور پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے مسند احمد ابن ماجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الى الله من احراق الدم قربانی کے دن آدم کی اولاد کا کوئی فعل اللہ کو اس سے زیادہ پسند نہیں کہ وہ خون بہائے ترمزی ابن ماجہ حضرت برعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے واپسی تک کچھ نہ کھاتے پیتے تھے اور واپس آ کر اپنی قربانی کا گوشت تناول فرماتے تھے مسند احمد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک مہڈا لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذبح فرمایا مسند احمد ترمیزی ابوداؤ امام زین العابدین رحمہ اللہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو موٹے تازے بڑے سیو والے چت برے مہڑے خریدے تھے اور عید کی نماز اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد ایک مہڑا اپنی تمام امت کی طرف سے اور ایک اپنی اور اپنی آل کی طرف سے قربان فرماتے تھے مصنف احمد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذبح اور نہر فرمایا کرتے تھے بخاری نسائی ابو داود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ میں دو چٹک برے بڑے سینگوں والے میڑھوں کی قربانی دی بخاری مسلم اور یہی مضمون حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی مروی ہے ابو داود ابن ماجہ باہی برا بن عازب جندب بن سفیان البجلی اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم کی متفقہ روایات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا اس کی قربانی نہیں ہوگی اور جو نماز کے بعد ذبح کرے اس کی قربانی ہو گئی اور اس نے سنت مسلمین پر عمل کیا بخاری مسلم مسند احمد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں ہمیں قربانی کے دن نماز پڑھائی اس کے بعد کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کسی نے ایسا کیا ہے اس سے پھر قربانی کرنی چاہیے اور کسی کو اس وقت تک قربانی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی نہ کر لے مسلم مسند احمد یہ روایات اور بکثر دوسری روایات جو احادیث میں آئی ہے سب اپنے مضمون میں متفق ہیں اور کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایات بھی کہیں موجود نہیں جو یہ بتاتی ہو کہ عید الاضحیٰ کی یہ قربانی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ حج کے موقع پر مکہ معظمہ میں نہ کوئی عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے اور نہ کوئی نماز قربانی سے پہلے پڑھی جاتی ہے اس لیے ان تمام احادیث میں لازماً صرف اسی عید اور قربانی کا ذکر ہے جو مکہ سے باہر ساری دنیا میں ہوتی ہے ہائے امت کا اتفاق دوسری اہم شہادت عہد نبوت سے قریب زمانے کے فکہائے امت کی ہیں جو سب بالاتفاق اس قربانی کو مصنوع اور مشروع کہتے ہیں اور کسی ایک فقیہ کا قول بھی اس کے خلاف نہیں ملتا ان فقہا سے یہ بات بالکل بعید تھی کہ سب کے سب بلا تحقیق ایک فعل کو سنت مان بیٹھتے اور وہ ایسے زمانے میں تھے جب یہ تحقیق کرنے کے تمام ذرائع موجود تھے کہ یہ کام جو مسلمان کر رہے ہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ سنت ہی ہے یا کسی اور کی راج کردہ بدعت مثلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھیے وہ اسی ہجری میں پیدا ہوئے ان کی پیدائش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان صرف ستر سال کا فاصلہ ہے ان کے زمانے میں بعض طویل العمر صحابہ موجود تھے اور ایسے لوگ تو ہزاروں کی تعداد میں جگہ جگہ پائے جاتے تھے جنہوں نے خلفائی راشدین کا زمانہ دیکھا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی صحبت پائی تھی پھر کوفہ جو امام صاحب کا وطن تھا کئی سال تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالخلافہ رہ چکا تھا امام صاحب کی پیدائش اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے درمیان صرف چالیس سال کا زمانہ گزرا تھا اس شہر میں ان لوگوں کا شمار نہ کیا جا سکتا تھا جو خلیفہ رابعہ کا عہد دیکھ چکے تھے کیا کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ تحقیق کرنے میں کوئی مشکل پیش آ سکتی تھی کہ قربانی کا یہ طریقہ کب سے اور کیسے شروع ہوا اور کس نے اس سے جاری کیا ہے اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کی مثال دیجیے وہ ترانوے ہجری میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے اور وہی ساری عمر گزاری اس شہر میں سینکڑوں خاندان ایسے موجود تھے جن کے بڑے بوڑھوں اور بڑی بوڑھیوں نے خلافت راشدہ کا عہد دیکھا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی گودوں میں پرورش پائی تھی اور جن کے اپنے بزرگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے کیا کوئی شخص بابر کر سکتا ہے کہ اس شہر کے لوگ اتنی قلیل مدت میں عہد نبوی کے روایات گم کر چکے تھے اور وہاں کوئی یہ بتانے والا نہ تھا کہ عید الاضحیٰ کی یہ قربانی کس نے رائج کی یہی حال پہلی اور دوسری صدی ہجری کے تمام فقہ کا ہے وہ سب عہد نبوت سے اتنے قریب زمانے میں تھے کہ ان کے لیے صنعت اور بدعت کی تحقیق کرنا کوئی بڑا مشکل کام نہ تھا اور وہ آسانی کے ساتھ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو سکتے تھے کہ جو چیز سنت نہ ہو اسے سنت سمجھ بیٹھے امت کا تواتر عمل تیسری اہم ترین شہادت امت کے متواتر عمل کی ہے عید الاضحیٰ اور اس کی قربانی جس روز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی اسی روز سے وہ مسلمانوں میں عمل رائج ہو گئی اور اس وقت سے آج تک تمام دنیا میں پوری مسلم امت ہر سال مسلسل اس پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے اس کے تسلسل میں کبھی ایک سال کا انقطاع بھی واقع نہیں ہوا ہے ہر نسل نے پہلی نسل سے اسے سنت اسلام کے طور پر لیا ہے اور بعد والی نسل کی طرف اس سے منتقل کیا ہے یہ ایک عالمگیر عمل ہے جو ایک ہی طرح دنیا کے ہر اس گوشے میں ہوتا رہا ہے جہاں کوئی مسلمان پایا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا متواتر عمل ہے جس کی زنجیر ہمارے عہد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک اس طرح مسلسل قائم ہے کہ اس کی ایک کڑی بھی کہیں سے غائب نہیں ہے در حقیقت یہ ویسا ہی تواتر ہے جس تواتر سے ہمیں قرآن پہنچا ہے اور یہ خبر پہنچی ہے کہ چودہ سو سال پہلے عرب میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے کوئی فتنہ پرداز اس تواتر کو بھی اگر مشکوک ٹھہرا دے تو پھر اسلام میں کیا چیز شخص سے محفوظ رہ جاتی ہے اس معاملے کی اصل نوعیت یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہماری تاریخ کا کوئی دور ایسا گزرا ہو جس میں قربانی اور اس کی عید رائج نہ رہی ہو پھر کسی قدیم نوشتے میں اس کا حکم لکھا ہوا مل گیا ہو اور کچھ ملاؤں نے اٹھ کر لوگوں سے کہا ہو کہ دیکھو فلاں جگہ ہمیں یہ لکھا ہوا ملا لہٰذا اے مسلمانوں آؤ ہم عید الاضحیٰ منایا کرے اور اس میں جانوروں کی قربانی دیا کرے اگر ایسا ہوا ہوتا تو تاریخ میں کہیں اس کا سراغ ملتا کہ یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا اور کون لوگ اس کے ذمہ دار تھے پھر کسی ملا کی کبھی مسلمانوں میں یہ حیثیت نہیں رہی کہ وہ کسی پرانے نوشتے سے ایک حکم نکال کر دکھائے اور تمام دنیا کے مسلمان بال اتفاق اور بے چوم و چرا اس کی بات مان کر اس کی پیروی شروع کر دیں اور کوئی یہ نوٹ تک نہ کرے کہ یہ طریقہ پہلے ہم میں رائج تھا فلاں اللہ صاحب کے کہنے سے اب حال ہی میں اس پر عمل شروع ہوا ہے ہمارا اخلاقی انحطاط یہ تین قسم کی شہادتیں ایک دوسرے سے پوری طرح مطابقت کر رہی ہیں حدیث کی کثیر تعداد مستند و معتبر روایات امت کے تمام معتمد علیہ فقہ کی تحقیقات اور پوری امت کا مسلسل و متواتر عمل تینوں سے ایک ہی بات ثابت ہو رہی ہے اس کے بعد اس امر میں کسی شک کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مقرر کیا ہوا ہے اب اگر اس کے مقابلے میں کسی شخص کے پاس کوئی ادنا سے ادنا درجے کی شہادت بھی ایسی ہے جس سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کیا ہوا نہیں ہے تو وہ اسے سامنے لائے اور ہمیں بتائے کہ اسے کب کس ملا نے کہاں گڑا اور کیسے تمام دنیا کے مسلمان اتنا بڑا دوحہ کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان لیا حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ذہنی انحطاط اور اخلاقی تنزل کی اس سے زیادہ شرمناک تصویر اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہمارے درمیان جو شخص چاہتا ہے اٹھ کر ہمارے دین کے بالکل ثابت شدہ مسلم اور متفق علیہ حقائق کو بالکل اس کی بنیاد تک کو بے تکلف چیلنج کر دیتا ہے اور دیکھتے دیکھتے اس کی تائید میں آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں حالانکہ اس کے پاس اس کے اپنے مجرد دعوے کے سوا نہ کوئی دلیل ہوتی ہے نہ شہادت